سیدہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے غسل جنابت کے دوران ایک بال کے بقدر جگہ کو اس طرح چھوڑ دیا کہ اس تک پانی نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم کی آگ سے ایسے ایسے کرے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کی ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاسی مسند احمد